ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو بکر بن سلیمان بن اب ہسما نے ان سے بیان کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے شک کی بنا پر کیے جانے والے سجدے اس وقت تک نہیں کئے جب تک کہ لوگوں نے مل کر نہیں بتایا ابن شہاب کہتے ہیں مجھے یہ حادث سعید بن مسب نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی سے بیان کی اللہ کہ مجھے ابو سلما بن عبدالرحمان ابو بکر بن حارث بن ہیشام ابید اللہ بن عبداللہ نے بھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواستا اس کے والد کی روایت کی ہے اور یہ سب حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے یہ قصہ بیان کرتے ہیں اور اس میں دو سجدے کرنے کا ذکر نہیں ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اور زبیدی نے زہری سے وہ ابو بکر بن سلیمان بن اب ہسما سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس میں کہا کہ آپ نے صحف کے دونوں سجدے نہیں کیے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار تیرہ